حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک پردہ لگا دیا جس میں تصویریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اسے اتار پھینکا میں نے اس کے دو تکیے بنا لیے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاون